السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے چمکتے دمکتے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک انگریزی کہانی کا ترجمہ جسے آپ کے لیے لکھا ہے ایلن میکڈونلڈ نے اور ترجمہ کیا ہے عاطف حسین شاہ نے کہانی کا عنوان ہے ہیرا پھیری صبح کا وقت تھا ایک ڈاکیہ ایلم روڈ کی جانب آیا اس کے دستی تھیلے میں خط کے دو لفافے موجود تھے ان لفافوں پر ایک جیسے پتے درج تھے ان کی عبارت کچھ یوں تھیں Miss P Jones Miss F Jones دس ایلم روڈ انہتر Elm road Bilton Bilton Elm road پر جونز سے نسبت رکھنے والی دو لڑکیاں تھیں ایک کا نام پیپا جونز تھا اسے گھڑ سواری کا بہت شوق تھا وہ مکان نمبر دس میں رہتی تھی فلو جونز مکان نمبر اناسی میں رہائش پذیر تھی اسے فٹ بال کھیلنے کا جنون تھا اس دن ڈاکیے کا چشمہ ٹوٹ گیا چشمے کی بنا اسے واضح دکھائی نہ دیا اس نے دو خط غلط مقامات پر پہنچا دیے گھڑ سواری کی شوقین پیپا میں موجود تھی اس کی ایک پیاری سی گھوڑی تھی پیپا اسے بلوزم کہہ کر پکارتی تھی جب ڈاکیا گھر پہنچا تو اس وقت پیپا نے بلوزم کے آگے جو رکھے تھے بلوزم مزے سے جو کھا رہی تھی پیپا نے بلوزم کی ناک پر ایک بوسہ دیا اتنے میں اس کے ابو نے اسے دروازے کی اور سے پکارا پپا تمہارے لیے خط آیا ہے فٹ بال کی دیوانی فلو باغ میں موجود تھی فلو ریڈ لینڈ روورز کے ساتھ کھیلتی تھی اس نے معمول کے مطابق روورز کی کٹ پہن رکھی تھی وہ فٹ بال کو اچھالتے ہوئے بلی کے پاس سے گزری اور جھولے کے گرد چکر کاٹنے لگی پھر اس نے فٹ بال کو زوردار ٹھوکر لگائی فٹ بال سیدھا کالے رنگ کے دروازے سے جا ٹکرایا فلو چیخی گول فلو اسے امی نے آواز دی شور بند کرو اور اندر آؤ میرے پاس تمہارے لیے خط آیا ہے فلو نے لفافہ چاک کرنے کے بعد خط پڑھنا شروع کیا پیاری مس جونز بروز ہفتہ چیسٹ نیٹ کے مقام پر ایک مقابلہ ہے امید ہے تم ضرور آؤ گی خط کی عبارت پڑھتے ہی فلو خوشی سے چہک اٹھی وہ مزہ آ گیا میں ہفتے کو فائنل کپ کھیلوں گی ریڈ لینڈ اوور ضرور جیتے گی ایل روڈ کے مکان نمبر دس میں پپا بھی ایک خط پڑھ رہی تھی پیاری مس جونز بروز ہفتہ ریڈ لینڈ پارک میں ایک مقابلہ ہے امید ہے تم ضرور آؤ گی زبردست میں اس جونیئر کپ میں بلوزم کی سواری کروں گی ہم ضرور جیتیں گے پپا بولی پپا اور فلو بڑی بے صبری سے ہفتے کے دن کا انتظار کر رہی تھیں وہ اس بات سے غافل رہیں کہ انہیں غلط خط ملا ہے پھر وہ دونوں غلط مقام پر چلی گئیں ہفتے کے صبح پپا بلوزم پر سوار ہو کر ریڈ لینڈ پارک جا رہی تھی کہ راستے میں اسے فلو دکھائی دی فلو نے سرخ اور سفید رنگ کی فٹ بال کٹ پہن رکھی تھی وہ چیسنٹ فیلڈ جا رہی تھی پپا نے اسے گھورا ذرا سوچو تو فٹ بال جیسا احمقانہ کھیل کھیلنے کے لیے اس طرح <laughs> تیار ہوتے ہیں وہ بڑبڑائی پپا نے ایک کالے رنگ کی ہیٹ اور اسی رنگ کے لمبے بوٹ پہن رکھے تھے فلو نے اسے گھورا ذرا سوچو تو ایک بیکار اور بوڑھی گھوڑی کی سواری کے لیے کوئی ایسے تیار ہوتا ہے بھلا فلو بھی بڑبڑائی پپا ریڈ لینڈ پارک میں پہنچ گئی اسے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہاں ایک بھی گھوڑی موجود نہیں تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ ریڈ لینڈ روورس کی ٹیم ایک فٹ بال کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی معاف کیجیے گا کودنے کے لیے باڑے کہاں ہیں پپا نے پوچھا روورس کی ٹیم ہنسنے لگی <laughs> ادھر فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے گھوڑیوں کا یہاں کیا کام ٹیم کا ایک رکن تنس بھرے لہجے میں بولا روورس ٹیم کا کپتان پیپا کے پاس آیا کیا تم نے فلو جونس کو کہیں دیکھا ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچی ہمارا ایک کھلاڑی کم ہے میں کسی فلو نامی لڑکی کو نہیں جانتی میرا نام پیپا جونس ہے پیپا نے اسے بتایا اچھا تو پھر تمہیں ہمارے ساتھ کھیلنا ہوگا جلدی سے تیار ہو جاؤ کھیل شروع ہونے میں بس پانچ منٹ باقی ہیں پپا خوفزدہ ہو گئی وہ فٹ بال نہیں کھیلنا چاہتی تھی وہ تو جونیئر کپ میں اپنے بلوزم کی سواری کرنے کے لیے آئی تھی اسے روبرٹس ٹیم کو وضاحت دینے کی کوشش کی مگر اس کی ایک نہ سنی گئی وہ اسے دھکیلتے ہوئے لباس تبدیل کرنے والے کمرے تک لے گئے انہوں نے پپا کو فٹ بال کھیلنے والے بوٹ اور ایک شرٹ دی شرٹ کی لمبائی اس قدر تھی کہ وہ پپا کے گھٹنوں تک آ گئی اور بوٹ پاؤں میں چبھنے لگے جب پپا بھاگی تو اسے تسموں کی وجہ سے دشواری ہوئی سب قطار میں کھڑے ہوئے اتنے میں ریفری کی سیٹی فضا میں گونجی اور کھیل شروع ہو گیا فٹ بال تیزی سے گھومتا ہوا پپا کی جانب آیا ہے میں اس کے ساتھ کروں تو کیا کروں وہ چلائی اسے ٹھوکر لگا کر خود سے دور بھیجو روورس ٹیم کا کپتان زور سے بولا پپا نے فٹ بال کو ٹھوکر لگائی اوئی ماں میرا پاؤں کا پنجا وہ چیخی فٹ بال بلو ٹیم کی جانب چلا گیا پپا نے اسے واپس حاصل کرنے کی کوشش کی مگر وہ تسموں کی وجہ سے لڑکھڑائی اور عدم توازن کی وجہ سے کیچڑ پر جا گڑی یہ سب کچھ غلط ہے پپا درد بھری آواز میں بولی میں غلط جگہ پر آ گئی فلو بھی غلط مقام پر جا چکی تھی وہ چیس نیٹ فیلڈ میں موجود تھی لیکن وہاں کپ فائنل نہیں تھا فلو نے دیکھا کچھ گھوڑیاں سست روی سے چل رہی تھیں جن پر لڑکیاں سوار تھیں یہ سب کیا ہے فلو نے لال رنگ کی ہیٹ پہنے ایک آدمی سے پوچھا یہ جونیئر شو ہے میں بطور منصف یہاں موجود ہوں میرا نام ٹوٹر ہے تمہارا کیا نام ہے فلو جونز میں یہاں فٹ بال کھیلنے آئی ہوں مسٹر ٹوٹر ایک فہرست دیکھنے مگن تھا جس پر کھلاڑیوں کے نام درج تھے اس لیے فلو کی بات نہ سن پایا او ہاں مل گیا تمہارا نام اس جونس تمہارے پھلانگنے کی باری تیسویں نمبر پر ہے پلانگنا میں فلو کا چہرہ زرد پڑ گیا لیکن میں کیسے میرے پاس تو گھوڑی بھی نہیں ہے مسٹر ٹوٹر نے کہہ کہا لگایا <laughs> پیاری جونز تم اپنی گھوڑی کے بنا آ گئی ہو پھر تو ہمیں ہی کچھ بندوبست کرنا ہوگا پانچ منٹوں بعد فلو کالے رنگ کے ایک بڑے گھوڑے پر سوار ہو چکی تھی فلو کے سوار ہوتے ہی گھوڑے نے نتھنے پھلائے اور پھر ہلکی چال چلنے لگا اس کا نام تھنڈر ہے تمہیں اسے دکھانا ہوگا کہ باس کون ہے مسٹر ٹوٹر نے اسے کہا فلو نے تھنڈر کی جانب دیکھا اور دیکھتے ہی اسے یقین ہو گیا کہ تھنڈر اس کا باس ہے میں نہیں جانتی کہ سواری کیسے کرتے ہیں فلو نے کہا ضرور کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے کچھ نہیں ہوگا تمہارے لیے نئے خواہشات مسٹر ٹوٹر نے یہ کہتے ہوئے تھنڈر کی کمر پر تھپکی دی تھنڈر سر پر بھاگ پڑا فلو نے اسے سختی سے پکڑ رکھا تھا باڑے بہت اونچی دکھائی دے رہی تھیں فلو چھلانگ لگا کر نیچے اترنا چاہتی تھی لیکن تھنڈر وہ کہاں رکنے والا تھا اتنے میں لاؤڈ اسپیکر پر آواز گونج اٹھی اور اگلی گھڑ سوار ہے تھنڈر پر مس پپا جانس ہجوم تالیاں پیٹنے لگا لیکن میرا نام پپا نہیں ہے فلو چلائی کوئی مجھے نیچے اتارے بہت دیر ہو چکی تھی تھنڈر پہلی بار پھلانگنے کے لیے دوڑ رہا تھا فلو نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ بار سے ٹکرا جائیں گے عین وقت پر تھنڈر اچھلا تھا پھر وہ ایک جھٹکے کے ساتھ زمین پر اترے اس دوران فلو کا ہیڈ پھسل کر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا اب فلو کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں تھنڈر نے ایک بار پھر ہوا میں تیرتے ہوئے باڑ عبور کی اس کے بعد وہ پھر اچھلا لیکن فلو کاٹھی پر سے پھسل گئی وہ گرتے گرتے بچی اور تھنڈر کی گردن کے ساتھ لٹک گئی <laughs> گھڑ سواری کا یہ عجیب طریقہ ہے بھائی مسٹر ٹوٹر حیرانی سے بولا تھنڈر بدستور سرپٹ بھاگتا رہا یوں اگلی تین مزید باڑیں پار کر لی گئیں اب وہ آخری باڑ کی جانب بڑھ رہا تھا یہ اینٹوں سے بنی ایک بلند دیوار تھی تھنڈر نے اڑان بھری بچا فلو ہوا میں اڑتے ہوئے چلائی پھر وہ دھم سے زمین پر گرے نرم گھاس نے فلو کو اپنی آغوش میں لے لیا مکھیوں کی طرح بھن بھناتے ہوئے سب اس کے گرد جمع ہو گئے کچھ لوگوں نے اسے اٹھایا اس کی پیٹ پر تھپکی دی تم ٹھیک تو ہو شاباش کمال کر دیا کیا ہی عمدہ گھڑ سواری کی ہے کیا ہوا فلو نے سنبھلتے ہوئے پوچھا تم جیت چکی ہو تم نے تمام باڑے تیز ترین رفتار سے عبور کی ہیں مسٹر ٹوٹر بولے تھنڈر کی گردن کے پاس گلاب کے جیسا ایک بیج لگایا اور فلو کو سلور کپ تھمایا گیا اس سال جونیئر کپ کی فاتح پیپا جونز ہیں مس ٹوٹر بلند آواز میں بولے میرا اصل نام فلو جونز ہے فلو خوشی سے مسکرانے لگی دوسری جانب کپ فائنل میں پیپا بھی مشکلات کا سامنا کر رہی تھی اس کی ٹانگیں زخمی ہو چکی تھیں وہ کیچڑ سے لت پت تھی اور بوٹ تو اس کی جان نکالنے کے در پہ تھے میچ ختم ہونے میں دو منٹ باقی تھے اب تک کا اسکور دو دو تھا یعنی مقابلہ برابر جا رہا تھا لیکن پپا کو کیا غم تھا وہ تو بس اس انتظار میں تھی کہ کب کھیل ختم ہو کہ وہ گھر جا سکے بلو ٹیم کے گول کیپر نے فٹ بال کو ہوا میں اچھالا گیند اچھلتا کودتا سیدھا پیپا کے پاس پہنچ گیا اسے فٹ بال کی اشارت ذرا نہ بھائی تھی پرے ہو یہاں سے وہ چلائی اور شدید نفرت سے فٹ بال کو زوردار ٹھوکر لگائی اگلا منظر حیران کر دینے والا تھا فٹ بال ہوا میں اڑتا ہوا بلو ٹیم کے گول کی جانب لپکا گول کیپر نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈائیو لگائی لیکن اتنی دیر میں گیند گول کے جال سے ٹکرا چکا تھا گول روڈس کی ٹیم نے آسمان سر پر اٹھا لیا واہ کیا گول کیا اسی لمحے اختتامی سیٹی بجنے لگی پپا میچ کی بہترین کھلاڑی قرار پائی تھی اس کی ٹیم نے اسے کندھوں پر سوار کر لیا اور ناچتے ہوئے خوشی منانے لگے ہر کوئی اس کی پیٹھ پر تھپکی دینے کا خواہش مند تھا پپا نے روورس کی ٹیم کو جونیئر کپ جتوا دیا تھا کھیل ختم ہونے کے بعد پپا بلوزم پر سوار ہو کر گھر کی جانب چل دی جب وہ ایلم روڈ پر جا رہی تھی تو اس کے پاس سے فلو گزری دونوں کے قدم وہیں جم گئے انہوں نے ایک دوسرے کو گھرتے ہوئے دیکھا دونوں ہی کیچڑ سے لت پت تھیں اور سلور کپ بھی دونوں نے اٹھا رکھے تھے کیا تمہارا نام پیپا جونز ہے فلو نے پوچھا پپا نے اس بات میں سر ہلایا یقیناً تم فلو جونز ہو پھر دونوں کو ساری صورتحال سمجھ میں آ گئی مجھے تمہارا خط مل گیا تھا میں تو گھڑ سواری کرنے گئی تھی فلو بولی اور تمہارا خط مجھے مل گیا میں فٹ بال میچ کھیلنے گئی تھی پپا بولی پھر دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی فٹ بال کھیلنے کا طریقہ آ جائے تو یہ ایک مزیدار کھیل ہے پپا مسکراتے ہوئے بولی ہاں اور گھڑس کی گھوڑی کی سواری بھی بہت دلچسپ کھیل ہے فلو نے اپنے احساسات کا اظہار کیا اس کے بعد فلو اور پپا گہری سہیلیاں بن گئیں ان کی پسند بھی ملنے لگی ایک ہفتے کو فلو نے پیپا کے ساتھ گھڑ سواری کی جب کہ دوسرے ہفتے پیپا نے فلو کے ساتھ مل کر فٹ بال کھیلا اور ڈاکیا اب بھی ان دونوں کے لیے خط لاتا ہے مگر اب اس نے نیا چشمہ بنوا لیا ہے آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی مزیدار کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ